موسا بن اسماعیل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابو ایوانہ نے ان سے منصور نے ان سے مجاہد نے ان سے تاؤس نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ فتح میں مدینے سے مکے کے لیے سفر شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسفان پہنچے تو پانی منگوایا اور اسے اپنے ہاتھ سے منہ تک اٹھایا تاکہ لوگ دیکھ لیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑ دیا یہاں تک کہ مکہ پہنچے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی اور نہیں بھی رکھا اس لیے جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اڑتالیس